كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا سامعین کرام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار حق ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے جو باطل فرقے ہیں جہنمی جماعتیں ہیں انہوں نے حضرات صحابہ کرام پر لان اور تان کیا ہے جیسے شیعہ ہیں یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں توہین کرتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے الصحابت و کلحم عدول تمام کے تمام صحابہ معیار عدل اور انصاف پر کھڑے اترتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے ایمان ہے اسحابی کنجوم بھی ائی اقتدئی تم تم حضرات صحابہ کرام ہمارے لیے اسوا ہیں نمونہ ہیں اور سرور کونین آخا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی تشریح ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سارے احباب اور سامعین یہ سننے کے لیے بے چین ہیں کہ تحفظ سنت کانفرنس کے تناظر میں کچھ کہا جائے گا اور سنا جائے گا جب دودھ کا دودھ ہو گیا اور پانی کا پانی ہو گیا حق واضح ہو گیا اور باطل سر نگو ہو گیا شکست کھا گیا منہ کے بل گر گیا میچ ختم ہو گئی فیصلہ ہو چکا اب کوئی اس پر تبصرہ کرے یا نہ کرے میٹنگ کرے نہ کرے عورت کے نو مہینے حمل تھا لڑکی پیدا ہو گئی یا لڑکا پیدا ہو گیا ہم بند کمروں میں میٹنگ کریں یہ نہیں ہونا تھا وہ ہونا تھا جو خدا کا فیصلہ تھا وہ ہو چکا اللہ کو جو کروانا تھا اللہ تبارک تعالی نے اسے اس دھرتی پر دکھا دیا اب اس پر مزید کچھ کہنا اور سننا یہ لگتا ہے کہ اپنے نفس کی تسلی اپنے دل کے خواہشات کی شاید یہ پیروی کے لیے ہوگا کام اب ہمارا ہے بتانے والوں نے راستہ بتا دیا کہ سراط مستقیم کیا ہے گمراہ راستہ کیا ہے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے پیالوں کو چھوڑ دیں آپ سبیل الرشاد کا پیالہ ہو ندوے کا پیالہ ہو مظاہر کا پیالہ ہو مسیح العلوم کا پیالہ ہو دیوبند کا پیالہ ہو آپ اونچی اڑان اڑیں جب تک آنکھوں کی پٹی نہیں نکلے گی اسبیت کی اور یہ پیالے جو پیتے ہیں پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ رضا خانی بریلوی قبر پرست اور مجاوروں کے پجاری یہ پیالے پیتے ہیں اور وہ پیالے پلاتے ہیں لیکن ایک قدم آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ غیر مقلق بھی پیالہ پیتا ہے پھر آگے بڑھے پتا چلا ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے متبین ان کا پیالہ پیتے ہیں پھر آگے بڑھے تبلیغی جماعت کی بات آئی یہ تو سب سے بڑے پیالے پینے والے بنے تھے یہ تو نبوت اور رسالت کا درجہ دیے ہوئے تھے فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا کہ ہم نے حق کہا یا باطل کہا کہنا ٹوکنا منکرات پر نکیر کرنا تھا ہم نے کیا لیکن ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ پیالے پینے والوں کی کمی نہیں ہے غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ باطل فرقوں کے پیالے ہیں اب آگے پتا چلا پیالہ یہ بھی ہے پیالہ یہ بھی ہے اور جب تک یہ پیالے پینا چھوٹے موٹے نہیں چھوڑتے آنکھوں کی اصبیت کی پٹی نہیں نکالتے میرے اللہ کی قسم ہدایت ناممکن ہے ناممکن ہے معیار جو بنایا گیا وہ اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں کو معیار بنایا گیا اسلاف کو معیار بنایا گیا صحابہ کرام تابعین کو معیار بنایا گیا اب ہم نے معیار کیا بنا لیا ہے ہم جس مکتب اور مشرب کا پیالہ پیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ شکست پاش اس کو ہوئی ہے قرآن میں تحریف اس نے کر رکھی ہے اور ایک نیا فارمولہ جو ایم اربا کے پاس نہیں ہے نہ خواجہ اجمیری کے پاس ہے نہ جو ہے سلطان بہاؤدین کے پاس ہے نہ قاسم نانوتوی کے پاس ہے نہ حضرت اشرف علی تھانوی کے پاس ہے پیالے پیے ہوئے اب اس کی تعویل کریں گے ہم نے ایک بزرگ کا پیالہ پیا ہوا تھا میں اپنے دوستوں سے اسراہ مذاق کہتا ہوں کہ اگر اس کو بس چلانے کے لیے بٹھا دیا جائے ہے وہ علامہ مفتی ڈرائیونگ نہیں جانتا اب وہ ایک ہم آیا اور اس نے بس کو کدایا تو لوگ ڈر گئے اور کہنے للہ کیا ہو گیا اب پیالہ پیا ہوا کہہ رہا ہے اللہ اکبر دیکھے ہمارے حضرت بس چلاتے ہوئے بھی ذکر کرا رہے ہیں اور کھائی میں گرا دیا تو لوگ کلمہ پڑھنے لگے اللہ اکبر ہمارے پیر ہمارے مرشد ماشاء اللہ کلمی کی موت دے رہے ہیں شہادت کی موت دے رہے ہیں پیالہ جہاد کا پیو یہ چھوٹے چھوٹے پیالوں کے سوراخ نظر آئیں گے پیالہ بدر کا پیو پیالہ صدیق کا پیو پیالہ فاروق آزم کا پیو بڑا پیلو گے یہ چھوٹے ان کے کٹوروں کے سوراخ نظر آئیں گے پتا چلے گا جب تک دیوبندی دیوبندیت کی پٹی کو نہیں نکالے گا ندوا والا ندوے کی پٹی کو نہیں نکالے گا جلسہ ہوا میں آپ کو بتاؤں دو جمیت علماء کے اس میں علماء کرام تھے اللہ ان کو صحیح سالم رکھے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تندرستی دے اللہ ان کو آفیت دے بڑے بڑے اکابرین بلکہ یوں کہا جائے کہ عالم اسلام کا کریم عالم اسلام کا خلاصہ تحفظ شریعت کے اسٹیج پر موجود تھا تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا لیکن مولانا ارشد صاحب کے ماننے والے ان کی جمیت سے کیا بھائی حضرت کی تقریر اللہ اکبر قاری عثمان صاحب کی ماننے والے جمیت سے پوچھو اب وہ مولانا ارشد صاحب کی تقریر کو نہیں مانے گا مفتی سعید صاحب کی تقریر کو نہیں مانے گا اللہ اکبر قاری عثمان صاحب آسمان سے باتیں کر رہے تھے الہام حضرت پر ہو رہا تھا اب ندویوں سے پوچھو بھائی مولانا سلمان ندوی کی بات تو کچھ اور ہی ہے لگ رہا تھا کہ عالم ان کے سامنے تھا فلسطین افغانستان لیبیا سوڈان اور وہ ان کو دیکھتے تھے اور حالات بیان کرتے تھے یہ پیالے پیے ہوئے ہیں اور جب تک یہ اسویت کی پٹی نہیں ہٹے گی میں نہیں کہتا کہ ندوا غلط ہے میں نہیں کہتا وقف دار لوم غلط ہے مظاہر غلط ہے پیالے کٹورے ان کے پکڑو لیکن نگاہ حضرات صحابہ کرام پر رہے دیوبند کا راستہ اپناؤ لیکن سرات مستقیم اور منزل اپنی آخری مکہ مکرمہ کو بناؤ مدین طیبہ کو بناؤ اپنے مدرسوں کے اندر رہ کر قال اللہ قال رسول کا درس دو اور سبق حاصل کرو لیکن نگاہ دار ارخم پر رہے اور صفا کے چبوترے پر رہے جس کی نگاہیں ختم ہو جاتی ہیں اپنے مدرسے کی چوکھٹ پر اور وہ ترقی نہیں کر پاتا جس کی نگاہیں ختم ہو جاتی ہیں سلطان شاہ اور نظام الدین پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائف کی وادی کو بھول جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفا کے بیان کو قولو لا الہ الا اللہ کو بھول جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیانہ مزاج کو بھول جاتا ہے وہ یہیں پر سب کچھ اپنا سمجھنے لگتا ہے یہی ہمارا مرکز ہے یہی ہمارا محور ہے یہی ہمارا کعبہ ہے یہی ہمارا قبلہ ہے آج یہ پیالے پینے کی عادتوں کو چھوڑو آج ایک مکتب فکر کی جس کی بات ہو رہی ہے کل اگر یہ بات ہمارے ساتھ بھی پیش آتی تو ہم بھی یہی کرتے جو ان لوگوں نے کیا ہے ایک سری اور واضح چیز منظر عام پر آ چکی تھی کلام پاک کی آیت اور پھر اس کے بعد حضرت استاد مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری دامت برکات ہوں لالیہ نے جو چیز پیش کی تھی یہ تو کوئی دو رائے اس کے اندر نہیں تھی اب اس کے اندر جو ہے علماء سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں حق کیا ہے باطل کیا ہے اللہ نے آپ کو سمجھ دے رکھی ہے لیکن اس کے لیے ضرورت ہے حضرات صحابہ کرام کا پیالہ پینے کی بدر کا پیالہ پینے کی اصحابی اختدئی تم جب میں آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام کے امانے کی بات کرتا ہوں تو آپ حضرات صحابہ کرام کے امانے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں میں جب آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام کے سنت کے پسندیدہ اور خوشبو کے پسندیدہ ہونے کی بات کرتا ہوں تو آپ اس کی طرف لپکنے کی کوشش کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام نے جس رنگ کو پسند کیا اور جس چیز کو پسند کیا آپ اس کو پسند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام جو معیار ہیں اور حضرات صحابہ کرام جو ہمارے لیے نمونہ ہیں جب ولیمے کی بات آتی ہے تو نمونہ ہم مانتے ہیں اور جب نکاح کی بات آتی ہے تو جس کے منہ میں دانت نہیں اور پیٹ کے اندر آنت نہیں وہ بھی کچھ حضرات صحابہ کرام کے نمونے پر چلنے کی بات کرتا ہے حضرات صحابہ کرام کے مسواک اور امامی کی بات آتی ہے کیا یہی پر حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں ختم ہو گئی حضرات صحابہ کرام کو صحابیت کا مقام دلانے والی چیز کیا تھی وہ کیا خصوصیت تھی وہ کیا انفرادیت تھی حضرات معزز سامعین کرام اور مدارس عربیہ سے متعلقین جو لوگ ہیں اور جن تک میری بات جا رہی ہے اور دارلوم دیومن جس بنیاد پر قائم ہوا تھا کیا یہ بنیاد یہ تھی کہ کتابوں کو پڑھایا جائے اور کتابوں کو سمجھا جائے کیا اسی پر اکتفا تھا یا یہ تھا کہ دلوں کی اصلاح بھی کی جائے کیا یہ بھی تھا کہ جو ہے جہاد کو عام کیا جائے انگریزوں کا قلعہ کما کیا جائے انار کے درخت کے جو تین پھل تھے ایک تھا علم اور تعلق کے سیکھنا اور سکھانا اور دوسرا تھا کہ اصلاح قلب یعنی باطن کو بنانا اور تیسری چیز تھی کہ اللہ کے راستے کے اندر الا کلیمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا آج ہم ان چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں ایک ایک آدمی ایک ایک پیر و مرشد کو لیے بیٹھا ہے کھلی ہوئی غلطیاں آنے کے باوجود کہ تصویر کشی حرام ہے ویڈیو حرام ہے میں نے ہزار مرتبہ کہا آج جو علماء کرام ویڈیو پکڑ رہے ہیں جو علماء کرام تصویر کشی کر رہے ہیں ایک عدد وہ فتوا دے دیں لکھ کر نہیں دے سکتے تعویلات کریں گے میں بیٹھا تھا اس نے پکڑ لیا میں چل رہا تھا اس نے پکڑ لیا میں نے اس کو پکڑنے کے لیے نہیں کہا یعنی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ کل حرام کی تصویر آج حلال ہو گئی میرے خواب میں جبرائیل آئے مجھے الہام ہوا میرے اللہ کی قسم کسی محدث اور کسی مفسر اور کسی میرے بڑے پیر و مرشد کے باپ کی ہمت نہیں کہ شریعت کے اندر جو ہے اس کے اندر رد و بدل کر سکے وہ ایکسٹرنل خارجی تعویل تو کر سکتے ہیں میں نے نہیں کہا اخبار والوں نے پکڑ لیا میرے شاگرد نے پکڑ لیا کسی نے مجمے میں موبائل سے پکڑ لیا میں کیا کر سکتا ہوں جواب تو تو اس کا بھی ہے بہرحال ہم نے کہا کہ اگر آنکھوں پر پیر پرستی کی پٹی ہوگی اور تعصب کا چشمہ ہوگا تو ہم اس کی بھی تعویل کریں گے اللہ اکبر دیکھو ہمارے حضرت کی ادا کیا ہے ہمارے حضرت کی شان کیا ہے جب تک یہ پٹی نہیں نکلے گی انسان حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکے گا آج ہمارے پاس وا تسیم اللہ کے بجائے وا تسیم بے حبلی دیوبن وا تسیم بےحبلی الرشاد وا تسیم مسیح العلوم وا تسیم شاہ ولی اللہ وا تسیم ندوہ اللہ کی قسم میں ہی کہہ رہا ہو کہ اگر کسی ندویوں کے سامنے مولانا میاں کے سامنے کچھ کہو وہ جو ہے آگ بگولا ہو جائے گا اس کے سامنے کہو نبی کا کارٹون بنایا گیا اس کے سامنے کہو امت کی بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے امت کی ماؤں کی قسمت کی چادر کو چاک چاک کیا جا رہا ہے اس کے سامنے کہو ابو غریب جیل کے اندر نامو بے جیل کے اندر ہمارے نوجوان مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اس کے کان کے اندر جو نہیں رہیں گے گی کسی قاسمی عالم کے سامنے کہو مفتی سعید صاحب ایسے ہیں اور ارشد صاحب ایسے ہیں شیخ الحدیث صاحب ایسے ہیں محتمیم صاحب ایسے ہیں دیوبند کا مدرسہ ایسا ہے اور ہونا چاہیے اگر ہماری ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے ہمارے باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے ہمیں غصہ نہ آنا یہ ہجڑے پن کی دلیل ہے ہماری بیوی کو کوئی گورتا ہے اور ہمیں تیش نہ آنا ہماری بیٹی کی طرف کوئی نگاہ اٹھاتا ہے ہمیں غصہ نہ آنا اور غزب ناک نہ ہونا ہمارے ہجڑے پن کی دلیل ضرور ہے لیکن اس سے بڑی بھی تو کوئی چیز ہے کل ان کا و ابنا حکم و ازواج حکم و حکم و و امبال نخترف تمہ و تجارت نہ مسا ترضونها احب من یہ تو قرآن کی آیت ہے یہ تو دیوبند کا صحیفہ نہیں ہے یہ تو سبیل الرشاد کی کتاب نہیں ہے یہ تو مسیح اور شاہ ولی اللہ کا بنایا ہوا یہ بنائی ہوئی آیت تو نہیں ہے یہ کلام پاک کی آیت ہے تمہارے ماں تمہارے باپ تمہارا خاندان تمہارا قبیلہ تمہارے مساکن اور تمہارا کاروبار ان کے مقابلے میں جب تک اللہ رسول کو ترجیح نہ دو گے کیا ہم ترجیح دے رہے ہیں کیا ہم اس عصبیت کی پٹی کو تبلیغ والا تبلیغ سے ہٹا رہا ہے کتنے لوگ بھاگ گئے کتنے غیر مخلد بھاگ گئے کتنے ذاکر نائک کے ماننے والے بھاگ گئے کتنے علماء جو گھٹکے کا استعمال کرتے تھے پان پراگ کا استعمال کرتے تھے قرآن خانیوں کا کاروبار کرتے تھے اور فاتحہ خانی کا کاروبار کرتے تھے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک بھاگ گیا کہ بھائی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی اگر ہم دین کے ماننے والے ہوتے ہم توبہ کرتے ہم استغفار کرتے کہ ہاں یا یقیناً جو کہہ رہے ہیں سچ ہے لیکن ہم کو توبہ کرنا چاہیے نہ ہمیں اپنے مکتب سے اپنے مشرف سے اور اپنے جو ہے استاد سے اپنے پیر و مرشد کو ہم نے نبی کا درجہ دے رکھا ہے ہم نے رسول کا درجہ دے رکھا ہے تعویلیں کریں گے کھلی ہوئی غلطیاں ہونے کے باوجود میں نے کہا نا کہ دارلوم دیومن میری ماں ہے اور جمیت العلماء میرا باپ ہے یہ ام المدارس ہے وہ سیاسی نقطۂ نظر سے اور پھر فکری نقطۂ نظر سے وہ ہمارا باپ ہے جس نے انگریزوں کے دان کھٹے کیے جمع علماء کا پلیٹ فارم نہ ہوتا ہندوستان آزاد نہ ہوتا لیکن اس کے باوجود کیا اگر وہ تصویر پکڑے ہم کہیں گے کہ حلال ہو جائے گی مولانا رشد صاحب دامت برکات ہوں لا لیا ان کے جوتوں کی خاک کو سرما بنا کر میں آنکھوں کے اندر لگاؤں گا اور ان کے جوتوں کو چپل کو سر پر رکھ کر بھائی سے سادت سمجھوں گا میں اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھوں گا لیکن اگر وہ تصویر میں آتے ہیں ویڈیو گرافی کے اندر آتے ہیں تو مجھے تعویل کرنا چاہیے یا معذرت کرنا چاہیے ایک جلسے کے اندر مجھے بلایا نہیں گیا تھا میں خود زبردستی اپنی عزت اور اپنی ناموز سمجھ کر اس جلسے کے اندر سیاسیات کو استعمال کر کر سیاسی قوت کو استعمال کر کر میں چلا جاتا ہوں مجھے تقریر کا موقع نہیں دیا جاتا خود میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کر انفلوئنس کو استعمال کر کر وہی تقریر کرتا ہوں اب مجھے تقریر کرنا چاہیے تھا میں ایت الکرسی کی فضیلت بیان کر دیتا سور اخلاص کی فضیلت بیان کر دیتا صاحب عیدگاہ کے بغل کے اندر قبرستان تھا تین کل پڑھ کر ان مردوں کے لیے ایسال ثواب کر دیتا تو لوگ میرے حق میں تالیاں مارتے سیٹیاں بجاتے نعرے بلند کرتے کہ امیر غریب صاحب زندہ باد مرد آباد لوگ کہتے مجھے کیا ضرورت تھی مخالف پلیٹ فارم کے اندر جا کر میں اپنی نظریات کو کلام پاک کی تفسیر کے اندر تعویلات کر کر اکابر اسلاف کے منحص سے ہٹ کر میں وہ جو کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار میں اس کا جو ہے مظاہرہ کروں اور پھر اس کے بعد ان علماء سے جن علماء نے انگریزوں کو ٹک کر دی دارلوم دیوبند کے اندر یہی مفتی سعید صاحب پالن پوری دامد برکات ہوں نے دجال کے بارے میں انہوں نے ایک روایت کی تشریح کرتے ہوئے ذرا اشتہادی بھول انہوں نے کر لی حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری اور حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب یہ اکادرین نے ان کی پکڑ کی کہا کہ تم محدث ضرور ہو اور تم مفسر ضرور ہو شیخ الحدیث ضرور ہو لیکن اس حدیث کے بارے میں جو بات کہی ہے یہ غلط ہے جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس کے تعلق سے کتابیں لکھی گئی اور حضرت کو اتنا مجبور کیا گیا کہ حضرت نے سجدے سہو کرنے پر حضرت مجبور ہو گئے حضرت نے معافی مانگی دارلوم دیوبند کا مزاج رہا ہے کہ وہ باطل کو برداشت نہیں کرتا وہ منکرات کو برداشت نہیں کرتا دارلوم دیوبند ہی کا تو پلیٹ فارم تھا جس نے غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کیا تھا دارلوم دیوبند ہی کا تو پلیٹ فارم تھا جس نے احمد رضا خان کا مقابلہ کیا تھا دارلوم دیوبند ہی کا تو پلیٹ فارم تھا جس نے ابو آلام مودودی صاحب کا مقابلہ کیا تھا ارے یہی دارلوم دیوبند ہی کا تو پلیٹ فارم تھا جس نے حسین احمد بٹالوی کا مقابلہ ڈپٹی نذیر کا مقابلہ کیا تھا یہ دارلوم دیوبند ہی کا پلیٹ فارم تھا کہ جس نے جو ہے ڈاکٹر اسرار کی تفسیر کے بارے میں کلام کیا ابو الکلام آزاد کی تفسیر کے بارے میں جو ہے نشاندہی کی یہی تھے جو مسلم یونیورسٹی کے علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کے بارے میں نظریات کو اجاگر کیا ورنہ دنیا ان کو کیا جانتی تھی ابو الکلام آزاد کو کیا سمجھتی تھی ابولا مودودی صاحب کو کیا سمجھتی تھی ڈاکٹر اسرار احمد کو کیا سمجھتی تھی طاہر القادری کو اب دنیا کیا سمجھ رہی ہے میراج ربانی کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے کون ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک شمان سے لے کر جنوب تک باطل سے برسرے پیکار ہے دنیا کا وہ کون سا چپا ہے جہاں انار کے درخت کی شاخ نہ پہنچی ہو اور وہاں دارلوم دیوبند کا فیض نہ پہنچ رہا ہو خود جو ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی ہو الہامی جو مدرسہ ہو ساخی کو سر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں کون اس سے ٹکر لے کر بچ سکتا ہے یہ میری کیا حماقت ہے میں کسی آیت کی کلو اللہ کی جو ہے تفسیر کر دیتا آیت الکرسی کی تشریح کر دیتا ایک آیت لے کر پھر اس کے بارے میں کوئی چیز اپنا نظریہ اپنے اسلاق اور اپنے جو ہے اکابر کے منحص سے ہٹ کر میں کروں کون مجھے چھوڑے گا اور کون مجھے معاف کرے گا تو اس لیے حضرات سب سے پہلے ضرورت میں یہ نہیں کہوں گا وہ ادارہ برا ہے یہ ادارہ اچھا ہے اسبیت کی پٹی کو نکالو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جہاں ہمارے لیے نمونہ ہے زندگی کے اندر نماز کے اندر روزے کے اندر تلاوت کے اندر ذکر کے اندر کیا یہ صحابہ میدان جہاد میں نہیں گئے تھے کیا یہ حضرات صحابہ کرام جو ہے عہد کے میدان کے اندر نہیں گئے تھے کیا یہ حضرات صحابہ کرام انہوں نے فاقہ کشی کو نہیں اپنایا تھا کیا یہ حضرات صحابہ کرام وقت پڑنے پر اپنی ماں کو نہیں چھوڑا تھا اپنے باپ کو نہیں چھوڑا تھا اپنی اولاد کو نہیں چھوڑا تھا کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کے فرزن نے یہ کہا حضرت عبد الرحمان نے کہ ابا آپ جو ہے جنگ کے اندر میرے سامنے آ گئے تھے آپ ابا تھے اس لیے میں نے چھوڑ دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے وہ کفر کی بات تھی اور اسلام کی بات یہ ہے کہ اگر میری تلوار کے سائے میں تو آ جاتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا بیٹا بیٹا اس وقت ہوتا ہے کیا آپ نے کلام پاک کی وایت نہیں پڑھی پالا یا نوح ان لئی سمین اہلک ان غیر صالح کیا حضرت نوح کا بیٹا حلالی نہیں تھا بلّہ باللہ اگر ادنا درجے میں کوئی تصور کرے گا اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے پالا یا نو ہو ان لئی سمین اہلک اے نو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے کیوں ان امل ان غیر و اس کا عمل صحیح نہیں ہے جب عمل صحیح ہوگا یہ بیوی بھی ہماری ہے یہ فلسطین بھی ہمارا ہے یہ افغانستان بھی ہمارا ہے یہ عراق بھی ہمارا ہے یہ سوڈان بھی ہمارا ہے یہ لبنان بھی ہمارا ہے یہ سعودی بھی ہمارا ہے یہ ملیشیا ایران اور پاکستان بھی ہمارا ہے اور اگر ہمارے اکابر اسلام اور صحابہ کرام کے اس میں سے ہماری ماں بھی ہٹتی ہے یہ ماں ہماری نہیں ہے یہ بیٹا ہمارا نہیں ہے یہ خامن خامن نہیں ہے یہ اولاد اولاد نہیں ہے رشتہ داری ایمان سے بنتی ہے رشتہ داری اسلام سے بنتی ہے رشتہ داری نبی کی محبت سے بنتی ہے اور اللہ کی رسی سے بنتی ہے اور رشتہ داری اسبیت کا چشمہ نکال کر یہ بنائی جاتی ہے یہ اسبیت کا چشمہ آج چڑھ چکا ہے خاص طور سے تحفظ شریعت کانفرنس کے بعد یہ چیز اور پیالے اور جو ہے آئیڈینٹیفائی ہوئے اور پیالوں کی شناخت ہوئی ہم تو صرف یہاں پر سمجھ رہے تھے کہ یہ پولیس لیکن پتا چلا یہ بھی پیالہ ہے یہ بھی پیالہ ہے اللہ کے لیے پیالہ پکڑنا ہے پیالہ پکڑو لیکن اس پیالے کے اندر زمزم ڈالو اس پیالے کے اندر اپنے پیر و مرشد کے تھوک کو مت ڈالو اس پیالے کے اندر اپنے پیر و مرشد کے غسل کے پانی کو نہ ڈالو اس پیالے میں نبی کا غسالہ ڈالو اس پیالے کے اندر صحابہ کے اس میں کو ڈالو تب جا کر حقیقت کا پتہ لگے گا ہم جب مر کر جائیں گے قبر میں اللہ کی قسم اسبیت کی پٹی باندھنے والوں اور جماعت کی پٹی باندھنے والوں مکتب فکر کی پٹی باندھنے والوں مدارس کی پٹی باندھنے والوں لکھ کر رکھ لو نہ محتمیم قبر میں کام آئے گا نہ پیر و مرشد قبر میں کام آئے گا نہ ہم نے جس کا پیالہ پیا تھا وہ قبر کے اندر کام آئے گا اللہ کی قسم اللہ کی قسم ادنا درجے کا دل میں خدا کا خوف رکھتے ہو نبی سے محبت رکھتے ہو یہ کوئی کام آنے والے نہیں کام آنا تھا کسی کو کسی کے لیے میرے محبوب میرے آخا کائنات کے سرتاج سعید الاولین سعید الاخرین اور شافی محشر ساخی کوثر جسے اختیار دیا گیا تھا وہ کام آتے اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر اور اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام آتے اے مکتب کے پیالے پینے والوں مشرب کے پیالے پینے والوں کیا تم نہیں جانتے حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تالانہ کے کان کے اندر دو باتیں کہیں ایک بات کہہ کر آپ جو ہے رو پڑی اور ایک بات کہنے سے آپ مسکرا اٹھی اور آپ سے جب پوچھا گیا میں بات کو مختصر کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ کس بات پر رو پڑی تو کہا کہ میرے آقا میرے محبوب میرے ابا حضور نے فرمایا کہ بیٹی بیٹی اگر بنگلہ لینا ہے لے لے کوٹا لینا ہے لے لے باغ لینا ہے لے لے دنیا سے کچھ مانگنا ہے مانگ لے قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنت کی بشارت دی گئی اور جس کو یہ کہا گیا سیدت نسائی اہل جنتی فاطمہ نسائی اہل جنتی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ان کے بارے میں آخا فرما رہے ہیں کیا ابو لہب کو آخا کام آ رہے ہیں ارے وہ خواجہ ابو طالب جو آپ کے لیے جیتے تھے آپ کے لیے مرتے تھے آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے آپ کے بغیر نیند نہیں کرتے تھے کسی نے کہا کہ اس چرواہے کو کسی نے اچک لیا ہے ابو طالب نے نیام سے تلوار نکال لی کہ میرے بھتیجے کی طرف جو آنکھ اٹھے گی اس آنکھ کے دیدے میں نکال لوں گا اور جو انگلیاں اٹھیں گی اس کے ہاتھ کو قتل کر کے اس کے ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دوں گا لیکن جب اسی خواجہ ابو طالب کو ان کے پیروں کے اندر جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور بھیجا کھولے گا کیا میرے آخا خواجہ ابو طالب کوئی انگلیاں پکڑ کر جنت میں پہنچائیں گے کیا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام آزر کو جنت میں پہنچائیں گے کیا حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیوی کو جنت میں پہنچائیں گے کیا حضرت لو علیہ السلام یہ کس لیے ہے واقعات یہ کس لیے سبق میں ہمیں ہمارے اکابر نے ہمارے اسلاف نے ہمارے اساتذہ نے پڑھایا تھا آج کا دن آنکھوں میں پٹی باندھ کر اسبیت کا چشمہ لگا کر باطل کے راستے پر چلنے کے لیے حضرت ابراہیم جب کام نہ آ سکے اپنے ابا حضور کے لیے حضرت لط کام نہ آ سکے اپنی بیوی کے لیے حضرت نو کام نہ آ سکے اپنے صاحبزادے کے لیے آخا کام نہ آ سکے خواجہ ابو طالب کے لیے ہمارا پیر کام آئے گا ہم نے جس کا پیالہ پیا وہ کام آئے گا ہم نے جس کا نام لیا ارے باطل پرستی کیوں کرتے ہو آ جاؤ میدان کے اندر آ جاؤ کھلے جو ہے جو ہے ماحول کے اندر کہو تم ہمارے حضور ہو تم ہمارے سرتاج ہو تم ہمارے پیر ہو تم ہمارے مرشد ہو لیکن تم نے جو آیت کی تفسیر کی ہے تم نے جو سلح کل کا جو فارمولا دیا ہے یہ اکابرین کے منہج کے خلاف ہے یہ اسلاف کے منہج کے خلاف ہے تمہاری جوتیاں ہمارے سر آنکھوں پر تمہارے پیروں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما اور تمہارے پیروں کے موزے ہمارے سر کا امامہ لیکن شریعت کے خلاف ہم برداشت نہیں کریں گے یہی کام صحابہ نے کیا تھا یہی کام ایم اربا نے کیا تھا یہی کام ہمارے اسلاف نے کیا تھا یہی کام ہمارے اولیاء اختاب ابدال نے کیا تھا اس تحفظ شریعت کانفرنس سے میں آپ کو حق و باطل کے کسی نتیجے پر پہنچانے کے بجائے میں آپ کو حق و باطل کا ایک معیار دیتا ہوں وہ معیار یہ ہے کہ حق و باطل کو پہچاننے کے لیے آنکھوں سے اسبیت کا چشمہ نکالو آنکھوں سے اسبیت کی پٹی نکالو ارے ہوئی چیز ہے دودھ کا دودھ ہو گیا پانی کا پانی ہو گیا حق کا حق ہو گیا باطل کا باطل ہو گیا یہ فارمولا جو ایم اربا کے پاس نہیں یہ فارمولا جو خواجہ اجمیری کے پاس نہیں یہ صرف ہندوستان کے اندر دلی کا وحید الدین خان جس کے پاس فلح کل کا فارمولا ہے کہ سب کو لے کر چلے ارے سب کو لے کر چلنے میں کیا دیوبند نہیں آتا اگر میرا فارمولا ہے کہ مجھے سب کو لے کر چلنا ہے بھوروں کو لے کر چلنا ہے اور مہدیوں کو لے کر چلنا ہے کلب صادق صادق کتا تو جھوٹا ہوتا ہے ایک سچا کتا بھی ہے شیعہ کا اسے لے کر چلنا ہے ارے دیوبند قاسم نانوتوی کا اگر دیوبند امداد اللہ مہاجر مکی کا ارے دیوبند الہامی مدرسہ دیوبند جس کا فیض دنیا کے چپے چپے میں سب میں یہ آتا ہے نہیں آتا ہے سلح کل کے اندر یہ آتا ہے نہیں آتا ہے ارے جب پانچ چیزیں ہیں چھٹوے کے اندر یہ شمار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس سے دشمنی اس سے عداوت اس سے بغض لے کر کون بچ سکا ہے تاریخ کے صفحات الٹ کر دیکھیے اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے غلام احمد قادیانی کا جو ہے سامنا کیا تھا آج کیا ہے اس کا انجام آج کیا ہے اس کا حشر ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بڑوں نے جو ہے احمد رضا خان کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا آج اس مسلک کا کیا انجام ہو رہا ہے بہرحال یہ ام المدارس ہے الہامی مدرسہ ہے اسے بھی پہچاننے کے لیے آنکھوں کی اصبیت اور آنکھوں پر جو چشمہ لگا ہے میں نہیں کہتا کہ دیوبندی ہونے کے بعد آدمی دیوبند کی ہر چیز کی تعریف کرنے لگے دیوبند کے اندر ویڈیوگرافی اگر ہوتی ہے حلال نہیں ہو جاتی تصویر کشی ہوتی ہے حلال نہیں ہو جاتی وہ کل بھی حرام تھی جمعیت العلماء کے اندر تصویر کشی ہوتی ہے وہ جو ہے حلال نہیں ہو جاتی اگر دیوبند کا کوئی فارغ چندہ چراتا ہے اور کوئی کا فارغ غلط کام کرتا ہے داڑھی کو کٹاتا ہے وہ حلال نہیں ہو جاتا دلیل نہیں ہے دلیل اصحابی نجوم اختدی تم احتدع تم اس تحفظ شریعت کانفرنس کا پیغام یہی آپ کو لینا ہے کہ آپ حضرات صحابہ کرام جو نمونہ ہیں وہ نمونہ لباس میں ہیں وہ نمونہ داڑھی میں ہیں وہ نمونہ جو ہے مسواک میں ہے وہ نمونہ اس بات میں بھی تو ہے کہ بیٹی یہاں پر ہے اور جو ہے بیٹا ہجرت کر کے چلا گیا ہے اولاد یہاں رک گئی ہے ماں باپ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں ماں باپ مکے میں رک گئے ہیں اور اولاد ہجرت کر کے چلے چلے گئی ہے انہوں نے نہ صرف زبان سے کہا اور یہ کہہ کر بتایا یہ کر کے بتایا کہ ہم نبی کے لیے آل اولاد کی قربانی بھی دیتے ہیں ہمیں یہ کہنا آسان ہے فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہماری ماں ہمارے باپ قربان وقت پڑنے پر ہم جو ہے اپنے نفس کی ایک خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے پیر و مرشد کی ایک ادا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے پیر و مرشد کو کاموں کو غلط تعویلات کر کر کر ہم جو برباد ہو رہے ہیں برباد کر رہے ہیں یہ پیر و مرشد میرے اللہ کی قسم نہ قبر میں کام آئے گا نہ میدان میں شر میں کام آئے گا کام آنے والی ذات اللہ کی ہے کام آنے والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور حضرات صحابہ کرام کا نمونہ ہے اور ان کا اسوا ہے آج اگر ہم جہاد کے کٹورے کو ہاتھ میں پکڑ لیں گے ان جھگ ان جو ہے فرقوں سے اور ان جو ہے فرقوں کے جھگڑوں سے نجات کا ایک واحد راستہ صرف اور صرف یہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا والے دیوبندی بن جائے دنیا والے حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت کر لے دنیا والے جو ہے خانخواہ نقش بندیہ سے کی طرف متوجہ ہو جائیں دنیا والے مرکز نظام الدین کی طرف متوجہ ہو جائیں ان سب فرقوں کے آپس کے ٹکراؤ کا صرف اور صرف ایک علاج ہے اور وہ علاج یہ ہے وہ ضرورت ہی الجہاد کہ تم پہاڑ پر چڑھ چلے جاؤ تم نیچے جو گاؤں کے اندر آپسی خاندانی جھگڑے ہو رہے ہیں آپسی کاروبار کے جھگڑے ہو رہے ہیں آپسی زمینوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں آپسی اسبیت کے جھگڑے ہو رہے ہیں چوٹی پر چڑھ جاؤ گے ان جھگڑوں سے بڑھ جاؤ بچ جاؤ گے اور ان جھگڑوں کے نجات کا صرف ایک راستہ ہے کہ جہاد کے دامن کو تھام لو جذبہ شہادت کو سینے سے لگا لو اسلام کی سربلندی کے لیے الہی کلیمت اللہ کے لیے مشرق و مغرب کے اندر شمال و جنوب کے اندر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے وہ سبیل و رشاد کے راستے سے ہو وہ ندوہ کے راستے سے ہو وہ مظاہر کے راستے سے ہو وہ دیوبند کے راستے سے ہو اگر صحیح معنوں میں اسلاف کے طرز پر صحابہ کرام کے طرز پر جذبہ جہاد بیدار ہو رہا ہے کون باتیں کر رہا ہے آج جہاد کی کیا کتاب الجہاد تمہیں نہیں پڑھایا گیا کیا کتاب المغازی تمہیں نہیں پڑھایا گیا کیا بدر کا باپ تمہیں نہیں پڑھایا گیا کیا عہد کا باپ تمہیں نہیں پڑھایا گیا کیا تمہیں حضرت خباب ابن کا ارد کا واقعہ نہیں بیان کیا گیا حضرت سمیہ کا واقعہ یہ کس لیے یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ وقت کو گزارنے کے لیے یہ لذتیں پانے کے لیے ان فتنوں سے بالا تر ہو کر ان فرقوں کی اور ان جماعتوں کی ان مکتبہ کاتب فکر اور ان مسالک کے جھگڑوں سے اٹھ کر جہاد کا جھنڈا اور شہادت کا جھنڈا تھام لو پھر دیکھو زندگی کے اندر کیا لذتیں آتی ہیں اور زندگی کے اندر کیا مزے آتے ہیں کوئی اگر تبلیغ کے میدان میں ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ تبلیغ کو چھوڑ دے اگر کوئی رشاد کے میدان میں ہے میں نہیں کہتا ہوں وہ رشاد کو چھوڑ دے وہ پٹری پر چلے لیکن ہاتھ کے اندر جہاد کا جھنڈا رہے ہاتھ کے اندر شہادت کا جھنڈا رہے ہاتھ کے اندر الا کلیمت اللہ کا جھنڈا رہے دل کے اندر اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رہے تو پھر یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے اس لیے کہ چاہے میں جس پٹری پر چلوں چاہے میں ہائی وے پر چلوں چاہے میں اسٹیٹ وے پر چلوں چاہے میں پکی سڑک پر چلوں چاہے میں پل پر چلوں چاہے میں تار کے روڈ پر چلوں چاہے میں کانگریٹ کے روڈ پر چلوں چاہے میں ہوائی سفر کروں چاہے میں بری سفر کروں چاہے میں بحری سفر کروں چاہے میں دیہات کا سفر کروں چاہے میں شہر کا سفر کروں میری منزل شہادت ہے میری منزل اللہ کے لیے مرنا مٹنا ہے میری منزل اللہ کلیمت اللہ ہے پٹری رشاد کی ہو پٹری مظاہر کی ہو اگر آپ نے منزل اس کو بنا لیا تو آدمی یہ نہیں دیکھے گا یہ راستہ کچا ہے یہ راستہ پکا ہے یہ پل کا راستہ ہے یہ ہوائی راستہ ہے یہ جنگل کا راستہ ہے اس کی نگاہ منزل کی طرف رہے گی اور منزل کی طلب کے اندر راستے کے روڑے اور راستے کی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائیں گی اپنی لیلا کو پانے کے لیے اگر کوئی ایران جانا چاہتا ہے ملیشیا انڈونیشیا جانا چاہتا ہے راستے کی تکلیف اسے تکلیف نہیں دکھے گی جو مسالک اور جو مشارب ہیں مسلک کے معنی راستے کے مشرب کے معنی طریقے کے یہ مسلک اور مشرب یہ طریقہ ہے یہ راستہ ہے یہ مقصود نہیں ہے مقصود ہماری منزل حضرت سمیہ کا طریقہ ہے منزل مقصود ہماری مقصود ہماری منزل مقصود حضرت عمر بن قطاب کی دعا ہے اللہ عمر زکنا شہادت انفی سبیل اور مقصود حضرت ابو بکر صدیق کی تمنا ہے مقصود شہدائے بدر کی تمنا ہے مقصود حضرت حمزہ کا چہرہ ہے مقصود حضرت زنیرا کے کارنامے ہیں مقصود حضرت بلال کا تڑپنا ہے ان کو چھوڑ کر جو چار دیواری کا مینڈک بن کر ان پیالوں کا ایک جو ہے کیڑا بن کر جرسوما بن کر وائرس بن کر اس میں جی کر اس میں مر جاتا ہے میرے اللہ کی قسم رضی تو و ربا اسلامی دینا وبی محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی اس کا مزہ نہیں چکتا تامل ایمان ایمان کہ وہ کا ذائقہ چکا یہ چکنا کس کو کہتے ہیں سبیل و رشاد میں پڑھنے کو دیوبند میں پڑھنے کو مظاہر میں پڑھنے کو یہ تو راستے ہیں ان کے اندر بتایا جاتا ہے کلیمت اللہ کے لیے تم جو ہے کھڑے ہو جاؤ جہاد کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ جامع شہادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ صحابی نمونہ ہیں نبی نمونہ ہے تو اگر وہ بستر پر نمونہ ہے وہ اخلاق میں نمونہ ہے وہ کیریکٹر میں نمونہ ہے وہ مسلح میں نمونہ ہے وہ ممبر محراب میں نمونہ ہے وہ صفا چبوترے پر نمونہ ہے تو نبی کو کس نے بدر میں نمونہ ہونے سے روک دیا نبی کو کس نے تائف کی سرزمین میں نمونہ ہونے سے روک دیا نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ تمہیں بلا رہی ہے ابو غریب جیل تمہیں بلا رہی ہے گوانتا نامو بے جیل تمہیں بلا رہے ہیں کشمیر کی وادی تمہیں بلا رہے ہیں کشمیر کے شہداء کا خون کشمیر کے مجاہدین تمہیں بلا رہے ہیں افغانستان کے شہداء تمہیں بلا رہے ہیں عراق کے مظلوم تمہیں آواز دے رہے ہیں اور تمہیں سوڈان اور لیبیا اور یہ امریکہ ظالم دہشت گرد آج جو مسلمانوں کو ظلم کی چکی کے اندر پیس رہا ہے تم آپسی اختلافات کے اندر آپسی جھگڑوں کے اندر اس آواز کو بھلا چکے ہو کیا کہو گے کیا کہو گے کل کشمیر کی ماں اگر کھڑی ہو جائے کل افغانستان کا بچہ کھڑا ہو جائے کل جو ہے عراق اور فلسطین کا یہ معصوم بچہ کھڑا ہو جائے کہ میں الا کلیمت اللہ کے لیے میں نے جان جانے اپنی کے حوالے کر دی کل جامعہ حفصا کے طالبات اگر کھڑی ہو جائیں یوں کہیں کہ ہم قال اللہ قال رسول کہتے تھے کس جرم کے اندر ہمیں مار دیا گیا ہماری ہڈیوں کو آسریٹ کے اندر ڈال کر گلا دیا گیا ہم پر گولیاں برسائی گئی ہم نہتے تھے ہمارے سامنے بخاری کھلی تھی ہمارے سامنے ترمزی کھلی تھی کھولو آنکھیں کھولو عمر تم دیکھو احوال کی طرف عالم اسلام کی طرف آج دنیا کیا چال چل رہی ہے آج رشیا کے اندر روس کے اندر گیتا پر پابندی کی پات لگی ہندوستان کی پارلیمنٹ کانپ رہی ہے ہندوستان کے اندر بابیلا مچا ہوا ہے متفقہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب رشیا پر جو ہے سفارتی تعلقات کو توڑ لینا چاہیے وہ گیتا پر پابندی کی بات بھگوت گیتا پر پابندی کی بات کر رہی ہے یہ پارلیمنٹ ہندوستان کی جو سیکولرزم کا جام پی ہوئی تھی جمہوریت کی شراب پی ہوئی تھی کل فرانس کے اندر برقعے پر پابندی تھی تو یہ حرکت میں کیوں نہیں آئی تھی کل جو ہے وہاں میناروں کو گنار گرانے کی بات آئی تھی تو یہ حرکت کے اندر کیوں نہیں آئی تھی یہ گیتا کے ماننے والے ہی کیا ہندوستان کے اندر ہیں اٹھو ان چھوٹے کٹوروں سے اٹھو آؤ بدر کے کٹورے کی طرف آؤ عہد کے کٹورے کی طرف آؤ تم حق کی طرف یہ شخصیت پرستی چھوڑو یہ مطلب مکتب جو ہے پرستی چھوڑو جماعت اور جمیت پرستی چھوڑو اس سے بالا ہو کر اگر تم بدر کا جھنڈا پکڑو گے عہد کا جھنڈا پکڑو گے اللہ کی قسم یہ جھگڑوں کو تم بھول جاؤ گے اور طالبان کی طرف دیکھو ملا عمر کی طرف دیکھو حضرت اسامہ کی طرف دیکھو اللہ کے راستے کے اندر جو اپنی جان جان آفری کے حوالے کر رہے ہیں دیکھو کیا کبھی انہوں نے اس بات کا جھگڑا کیا تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھا جاتا ہے یا ناپ کے نیچے ہاتھ باندھا جاتا ہے کیا انہوں نے جھگڑا کیا تھا کہ آمین بل جہر کہنا چاہیے یا آمین بسر کہنا چاہیے ہے آئے تھے وہ دنیا کے اندر آئے تھے ہندوستان کے اندر جاؤ افغانستان کی گلی کوچوں کے اندر یہ کون ہے یہ حرم محترم کے شیخ ہیں ارے وہاں ایک رکعت ایک لاکھ کے برابر ہے ارے وہاں حجر اسود ہے جس کا لمس کرنا اور جس کا استسلام استعلام کرنے سے بھی اشارہ کرنے سے بھی تمہیں اللہ کے ہاتھ پر مسافح کا ثواب ملے گا ارے یہ صفا ہے یہ مروا ہے یہ مینا ہے یہ عرفات ہے اور یہ اللہ کا حرم ہے یہ مطاف ہے یہ حتیم ہے یہ رکن یمانی ہے ارے یہ اللہ کا کعبہ ہے یہاں تم عمرہ کر سکتے تھے کیا ملا تمہیں کشمیر کے اندر آج تمہارے مزار مبارک سے شہادت کی خوشبو مہک رہی ہے پوچھو پوچھو ان سے جو مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی کو کہا تھا کہ دنیا کے قبرستانوں میں سب سے افضل قبرستان ہے قیامت کے دن یہاں کے مردے اٹھیں گے میں ان کی سفارش کروں گا وہاں پر پر پچاس ہزار صحابہ متفون ہیں ان پر کتنی رحمتیں کتنی برکتیں وہاں پر آتی ہوں گی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کئی ہزار صحابہ وہاں پر جو ہے دفن ہونا کیا سعادت کی بات نہیں تھی مسلمانوں جہاد کی دعوت ہے ان فروفی سبیل اللہ نکلنا ہے اللہ کے راستے کے اندر دیکھو یہ نہ سمجھو کہ ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں ہم دنیا کے اندر بدامنی پھیلانے کی بات کر رہے ہیں بدامنی یہ امریکہ پھیلا رہا ہے بدامنی یہ رشیا پھیلا رہا ہے یہ گورے کتے یہ کالی کتیاں آج جو ہے عالم کے اندر بدامنی پھیلا رہے ہیں کون خون کی ہولی کھیل رہا ہے افغانستان کے اندر کون عراق کے اندر گیا تھا کہ وہاں ہم امن پیدا کریں گے دو ہزار دو دو ہزار تین کے اندر جو ہے لاکھوں کی امریکہ کی فوج وہاں پر گئی اور ایک بدمست ہاتھی کی طرح اس نے ہزاروں اپرادھ کو جلا وطن کر دیا ہزاروں افراد کا قتل عام کیا ہزاروں افراد ہزاروں عورتوں کے سروں کے اوپر بیوگی کا سایہ اس نے دے دیا لاکھوں بچوں کے اوپر یتیمی منڈلانے لگی یہ نظر تمہیں نہیں آ رہا ہے جو ان کی یتیمی کی آہ کو سن سکے یہ حدیث کس دن کے لیے تھی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو کے سر پر ہاتھ رکھے گا اس کے کے کے سر ہاتھ نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اس کے اتنے گنا کو باپ کریں گے اور اتنی نیکیاں لکھیں گے یہ کس دن کے لیے تھا یتیم خانے کے اندر باسی بریانی بھیجنے کے لیے ولیمے کا بچا ہوا کھانا بیچنے کے لیے مسلمانوں کیا کر رہے ہو اور دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے نکالو نکالو ان اسبیت کی پٹی کو نکالو مسلک کی مشرق کی جمیت کی جماعت کی اور ان پوجا کو چھوڑو دیکھو دیکھو آج عالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے ہندوستان کے اندر ہندتوا کی لہر پھیلا کر ہندو بنانے کی تحریک یہاں پر کی جا رہی ہے پچھلے ہفتے میرا کشمیر کا سفر تھا وہاں احباب نے بتایا ایک طرف قادیانی دسیوں مسلمانوں کو مرتد بنا چکے ہیں تو بتایا ایک سو افراد ایک علاقے کے اندر جو ہے عیسائی محنت کر کر ان کو عیسائی بنا چکے ہیں فکرے ان کی کرو فکرے ان کی کرو شیخ کو بچانے کی اپنے مکتب فکر کو بچانے کی اپنے مدرسے کو بچانے کی فکر کرنا چھوڑ دو فکرے بڑی کرو میرے آخا ابو جہل کے در پر کیا سترہ مرتبہ نہیں گئے تھے میرے آخا کیا عبداللہ ابن ابئی سلول جس نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی اور جس نے جو ہے میدان جہاد کے آدھے راستے سے یہ کہہ کر واپس آ گیا تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر اور نہ ہی ابھی اور نبی کو وہ کون سی تکلیف تھی روحانی تکلیف جسمانی تکلیف انفرادی تکلیف اجتماعی تکلیف لیکن کیا آپ نے نہیں سنا آپ نے نہیں سنا کیوں جھگڑوں کے اندر کیوں اختلافات کے اندر ہو چھوڑو ایک دامن نہیں دوسرا دامن ایک پیر نہیں دوسرا مر پیر ایک جماعت نہیں دوسری جماعت کوئی جماعت ہمیں آنے والی نہیں کوئی پارٹی ہمیں ساتھ دینے والی نہیں حبل اللہ اللہ کی رسی ہے جو ہمیں کامیابی دلانے والی ہے حبل السنہ ترقت لن تزلو ما تمسکتم مہما کتاب اللہ و سنتی آخا نے فرمایا دو طریقے چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشد راشدین المہدیین تم پر میرا طریقہ خلفائے راشدین کا طریقہ اور اس کی طرف چھوڑو ایک استاد نہیں دوسرا استاد ایک پیر نہیں دوسرا پیر ایک جماعت نہیں دوسری جماعت ایک جمیت نہیں دوسری جمیت ایک مکتب فکر نہیں دوسرا مکتب فکر حق کی تلاش کے اندر نکلو الا کلیمت اللہ کے لیے اٹھو اور سنو سنو فلسطین کے نقاروں کی آواز کو سنو افغانستان کی بیواؤں کی سستیوں کو اور سنو سنو لبنان سوڈان اور لیبیا کے اندر عراق کے اندر اور پھر اس جو ہے ہندوستان گجرات کے اندر اور اس کرناٹک کی سرزمین کے اندر کیا نہیں ہو رہا ہے کیا ظلم کی چکی کے اندر مسلمانوں کو نہیں پیسا جا رہا ہے اس مقصد کو چھوڑ کر آپ شخصیت پرستی کے اندر لگیں گے یہ انگریزوں کی چال ہے یہ انگریز یہ چاہتا ہے مسلمان چھوٹے مسائل کے اندر الجھ کر رہ کر وہ بڑے مسئلے کو بھول جائیں ہمارا بڑا مسئلہ وزروت و سنامی ہی الجہاد کوہان اونٹ کے اندر جو اونچا حصہ آتا ہے سب سے اونچا حصہ وہ جو ابری ہڈی ہوتی ہے آخا نے فرمایا تم اس پر چڑھ جاؤ گے ہر چیز کو تم بھول جاؤ گے ہمارے اختلافات کا علاج ہمارے جھگڑوں کا علاج ہماری جماعت پرستی ہماری شخصیت پرستی ہماری مکتب فکر کی پرستی اس سے اس کا علاج صرف یہ ہے ہم الہ کلیمت اللہ کے لیے کھڑے ہو جائے ہم جذبہ شاہ مرنا ہے دو مرتبہ موت نہیں آتی نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ وقت کے بعد آتی ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابئی ابن سلول جس نے ہر طرح کی آپ کو اذیت پہنچائی یہ آستین کا دشمن تھا آپ جانتے ہیں سامنے کے دشمن سے آستین کا دشمن خطرناک ہوتا ہے اور کھلے ہوئے دشمن سے چھپا ہوا دشمن خطرناک ہوتا ہے یہ نماز بھی پڑھتا تھا یہ روزہ بھی رکھتا تھا یہ صدقہ بھی دیتا تھا یہ مجلسوں میں بیٹھتا تھا یہ زندہ باد باد کے نعرے بھی لگاتا تھا یہ جھنڈا بھی بلند کرتا تھا ایک نمبر کا دشمن تھا لیکن میرے آقا کے دل میں امت کی اس درجے فکر تھی کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ اس کے مرنے کے بعد آخا نے اپنے جسم اتھر سے اپنے اس کے کفن کے لیے چادر نہیں دی تھی چادر نہیں دی تھی کون سی مکتب فکر کی پوجا میں لگے ہو پھر جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں مانا حضرت عمر فاروق نے چادر پکڑ کر پیچھے کی طرف کیا اور پھر آیت شریفہ نازل ہوئی ولا ولا تسلی تخم اعلیٰ قبری آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ کافر کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا آیت نازل ہوئی استغفر لهم لهم او لا تستغفر تستغفر ان اس فلن يغفر مرتن اللہ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھو گے ستر مرتبہ بھی ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو گے اللہ نہیں قبول کرے گا ان کے حق میں آپ کی دعا کو آخا نے فرمایا اگر میرا اللہ کہتا کہ ستر مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ سیونٹی ون ٹائمس اگر میں نماز جنازہ پڑھوں میں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتا حریسن علیکم بالمؤمنین جنہوں نے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کو جنت میں پہنچانا چاہا جنہوں نے ابو جہل کے در پر پہنچ کر ابو جہل کے سامنے چاند کے دو ٹکڑے کروا کر ابو جہل کے ہاں سامنے ہاتھوں کے اندر کلمہ پڑوا کر کیا نبی اپنا کمال دکھانا چاہتے تھے یہ کون ہے للو پنجو کس کھیت کا مولی ہے آئے مقابلہ اپنوں سے ہوتا ہے یہ تو مچھر کی پر کے برابر حیثیت نہیں لیکن نبی کے دل میں تمنا نبی کے دل کی خواہش ہری سنالی کم مرینا روف رہی ابو جہل تو کلمہ پڑھ لے ابو جہل تو میرے راستے پر آ جا ابو جہل تو قرآن کے راستے پر چل جا اس لیے چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائے اس لیے ہاتھوں کے اندر کلمہ پڑھ کر بتایا آج آج آج اگر میرے آقا کے سامنے یہ بات آئے یہ عیسائی کتے مسلمانوں لوگوں کو مردت کر رہے ہیں آج آج یہ قادیانی کتے انگریزی دشمن مسلمانوں کے اندر ارتداد کا دور دورہ پھیلا رہے ہیں اور آج ان کانوٹوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ظاہر کو مسلمان رکھ کر مسلمانوں کے باطن کو انگریز بنایا جا رہا ہے عیسائی بنایا جا رہا ہے ابھی دیکھ لینا جب تھرٹی فرسٹ دسمبر ہوگا بریگیڈ روڈ کو جانا ابھی دیکھ لینا ابھی مکتب فکر کے پجاری ہو پگڑیوں کے پجاری ہو خان خان کے پجاری ہو میں نہیں کہتا پلا حق ہے پلا باطل ہے میں کہتا ہوں اوپر آ جاؤ بزروۃ السلامی الجہاد دیکھو دیکھو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کیا تھی حالت زوفی کے اندر کمزوری کی حالت کے اندر اسی سال کی عمر کے اندر ابو جہل برسا مارتا ہے اور کہتا ہے سمیا ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے کہ تو جو ہے باز آ جا ابھی وقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جا ارے عبرت حاصل کرو نصیحت حاصل کرو یہ جم کو کیوں جاتے ہو یہ طاقت کیوں بناتے ہو یہ انرجی کی ٹیبلٹ کیوں کھاتے ہو یہ ایکسرسائز کیوں کرتے ہو یہ فجر کے بعد پاروں کے اندر تم چہل قدمی کس دین کے لیے کرتے ہو آج ہمارے ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے آج ہمارا باطن اجڑ چکا ہے آج ہم جو ہے روحانی اعتبار سے مرتد ہو چکے ہیں آج ہزاروں لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پتا نہیں ہے امی جان عائشہ کا پتا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات ہماری ماؤں کے نام کا پتا نہیں ہے ان حرام زادوں کو یہ پتا ہے کہ فلم میں کس نے کون سا ریکارڈ بنایا ان حرام زادوں کو یہ پتا ہے کہ کس کے حمل کے اندر کون سی راؤنڈنگ رنڈی کے پیٹ میں کس کا نتفا پل رہا ہے آج ہائیسٹ اور جو ہے دنیا کے اندر پاپولر فیمس گانا کون سا ہے آج یہ پتا نہیں ہے کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ کیسے پڑھائی جائے آج یہ پتا نہیں ہے کہ اپنے باپ کو غسل کیسے دیا جائے تمہارا امام تمہارے باپ کے جنازہ آنے کے بعد تمہارا امام تمہاری بیوی اور تمہاری باپ کے جنازہ آنے کے بعد ایک بات پوچھتا ہے جو فجر میں نہیں پوچھتا ظہر میں نہیں پوچھتا جمعہ میں نہیں پوچھتا تراوی میں نہیں پوچھتا میں جمعہ کی اقامت کے بعد کیا متولی سے پوچھتا ہوں متولی صاحب کیا اجازت ہے دو رکعت جمعہ کی نماز پڑھانے کی کیا میں نے فجر میں پوچھا کیا کبھی کسی امام نے پوچھا نہیں پوچھا جنازے میں کیوں پوچھا جاتا ہے جنازے میں اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا مستحق ہے باپ کے نماز جنازہ پڑھانے کی باپ مستحق ہے اور وہ جو ہے احق ہے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کی خاوین مستحق ہے بیوی کی نماز جنازہ پڑھانے کی برسر عام تمہارے سر پر جوتے برسائے جاتے ہیں امام پوچھتا ہے اگر لائق ہو چار تک بھی رات کہنے کے آؤ اپنی ماں کا جنازہ سنبھالو جو قوم اپنی ماں کا جنازہ نہ پڑھا سکے جس نے اپنی کوک کے اندر نو مہینے رکھ سکی اب تم شخصیت پرستی کرو گے اب تم <coughs> اب تم جان پہ پیو گے اب تم پیالہ پیو گے آج قوم کی حالت یہ ہے اب دیکھ لینا تھرٹی فسٹ دسمبر کو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیو ایئر کہے گا شریعت کیا کہتی ہے ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو یا کسی کرسچن کو ہیلو ہیپی نیو ایئر اگر کہہ دیتا ہے کیا اس کا ایمان باقی رہتا ہے کیا اس کا عقیدہ درست رہتا ہے کہاں سے کہاں تک وہ بات چلی جاتی ہے کرسمس کے موقع پر اگر وہ تہوار کا عید قلم استعمال کرتا ہے کرسمس کے موقع پر ایک دوسرے کو وہ مبارکبادی دیتا ہے توریس کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کا جب تولد ہوا تو عراق کی سرزمین فلسطین کی سرزمین کے اندر جو ملحم نام کا ارادہ ہے جو علاقہ ہے وہاں پر بکریاں چرائی جاتی تھی اور یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے اس علاقے کے اندر ابھی کشمیر کے اندر نارتھ انڈیا کے اندر جو ہے سردی غدناک پڑ رہی ہے اور بہت سارے علاقوں کے اندر مائنس ڈگری ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کا جو تولد کا مقام تھا وہ پچیس دسمبر کو دسمبر کے مہینے کے اندر مائنس ڈگری کی وہاں پر کڑاکے کی زمحریر طبقے کی گویا وہاں پر نمونہ ہوتا ہے اور سردی پڑتی ہے لیکن جو ہے یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ شاید اس جو ہے توریت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بکریاں چرائی جا رہی تھی سورہ مریم کے اندر ہے علی کی ان نقلتی علی کی رتبن جمییا کہ تم جو ہے درخت کو کھجور کے حرکت دو وہاں سے کھجور نکلیں گے کھجور پکتے ہیں کھجور کا موسم آتا ہے وہ سردی میں آتا ہے یا گرمی میں آتا ہے بکریاں جو چرائے جاتے ہیں کیا مائنس ڈگری کے اندر کوئی چرواہا کیا اپنی بکریوں کو لے کر نکلتا ہے تاریخ کو انہوں نے مست کر دیا حقیقت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کی یوم پیدائش ہے ہی نہیں تو ریت بھی اس کی مخالفت کرتی ہے اور قرآن شریف بھی اس کی مخالفت کرتا ہے لیکن ہے مسلمان ہے مسلمان ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہہ رہا ہے ہے مسلمان کہ اسے نیا سال کی مبارکبادی دے رہا ہے یہ سمس کر رہا ہے اور آخا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہ کہ اگر تم ان عیسائی کتوں کی نقالی کرو گے عیسائیوں کے طور طریقے پر چلو گے آخا نے فرمایا قیامت کے دن صحابہ کرام کے بجائے تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا آج مسلمانوں کے عقیدوں کی یہ حالت ہے آج مسلمانوں کے مذہب کی یہ حالت ہے آج مسلمانوں کے ساتھ اقوام علام کا سلوک یہ ہے آج امریکہ آج برطانیہ آج نیٹو فورس افغانستان کے اندر کیا کر رہی ہے آج آج اس جو ہے آج اشتہار جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کشمیر کی وادیاں چیخ رہی ہیں کرا رہی ہیں اللہ جو ہے انہیں صحیح سالم رکھے ان کے جذبے جہاد کو ان کی جرت کو ان کی بے باکی کو اور ان کے مجاہدانہ کردار کو میں سلام کرتا ہوں میں کہتا ہوں کشمیری بھائیوں سے اپنے آبا اجداد اور اپنے مجاہدین اور اپنے اسلاف کے اس جو ہے کردار کو تم اس میراث کو اپنی زندگی زندگیوں کے اندر باقی رکھو اور میں سفر میں گیا تھا وہاں اتفاقاً کسی صاحب کے پاس ایک موبائل کے اندر ایک ریکارڈنگ تھی کہ جب دو ہزار سات کے اندر کریک ڈاؤن ہوا اور دو مجاہد ایک مکان کے اندر تھے اور ان کو گھیرے کے اندر لے لیا گیا مجاہد تھے دو اور فوج تھی جو ہے بیس ہزار بیس ہزار فوج کے درمیان دو مجاہد گھرے ہوئے ہیں اگر اللہ کے راستے میں مومن چلتا ہے اگر مومن جامع شہادت کا طلبگار ہوتا ہے یہ پیالوں کا جھگڑا نہیں ہوتا یہ کٹوروں کا جھگڑا نہیں ہوتا اور یہ سب جو ہے چیزیں مومن جو ہے ان جھگڑوں میں پڑتا نہیں جو جامع شہادت اور جامع جہاد کا طلبگار ہوتا ہے جس کی منزل مقصود یہ ہوتی ہے کہ وہ پرندوں کے پگوٹوں کے اندر سب پگوڑوں کے اندر وہ جنت کی سیر کرے جو جنت کے کنارے نہروں کے اندر بیٹھ کر وہاں کی مچھلیاں کھانا چاہتا ہے جو اللہ کے بچائے ہوئے دسترخان کے اندر ایک مچھلی جس کا کلیجہ گردا اور جس کے گوشت کو اللہ کی میزبانی کے اندر کھانا چاہتا ہے جو مرتے وقت چونٹی کی تکلیف جیسی آج ہم دیکھتے ہیں کہ قتل ہو رہا ہے شہادت ہو رہی ہے جسم کے پرچے اڑ رہے ہیں لیکن ان مجاہدوں کو پوچھو انہوں نے جو جامع شہادت کو انہوں نے شہادت کو اپنی منزل مقصود بنایا میں اللہ کی قسم ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ وہ اطمینان اگر کسی کو کہا جائے کہ تیرا وارنٹ عدالت سے نکلا ہے کسی کو کہا جائے اے سی پی نے تجھے بلایا ہے کسی کو کہا جائے تیرے خلاف فلاں جماعت نے قتل کی دھمکی دی ہے چہرے سے ہوائیاں اڑ جاتی ہیں حیران ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے دس شروع ہو جاتے ہیں مزمحل ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے واللہ میں نے ان کانوں سے ریکارڈنگ سنی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ آخری نکلتے وقت ایئرپورٹ کے جاتے وقت وہ ساتھی سے ملاقات نہ ہو سکی میں نے کہا کہ تم جو ہے بلوٹوتھ سے میرے فون کے اندر اور میرے موبائل کے اندر اس ریکارڈنگ کو بھیج دو وہ اپنے کمانڈر سے بیس منٹ تک بات کیا وہ باتیں کیا تھی وہ باتیں کیا تھی ایک مجاہد کی باتیں تھی وہ باتیں کیا تھی موت کو سامنے دیکھ کر ایک جامع شہادت کو گلے لگانے والے جامع شہادت کی لذت کو پانے والے کی باتیں تھی کیا اطمینان کے ساتھ کیا سکون کے ساتھ کمانڈر سے رابطہ قائم کر کر وہ کہہ رہے تھے کمانڈر صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم جو ہے نکلے تھے جس چیز کی کھوج کے لیے نکلے تھے اللہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ منظر لایا ہے لگ رہا ہے کہ ہو ہم سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں لگ رہا ہے ہو جنت کے پیالے لے کر آج ہمارے سامنے مسکرا کر ہمارے استقبال کے لیے کھڑی ہیں دعا کرو کمانڈر صاحب یہ منزل ہمیں مل جائے پوروں سے ہماری ملاقات ہو جائے جنت کے وہ مناظر جو حدیث میں آقا نے فرمایا کہ سب پرندوں کے پگٹوں کے اندر شہیدوں کی روح ہے وہاں پر سیر کرتی رہتی ہیں کمانڈر صاحب واللہ آج ہمیں وہ منظر نظر آ رہا ہے میں تو پہلے یہ سمجھا وہ ڈر رہے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے ان کو لیلا یاد آتی ہوگی ان کی ماں کی یاد ستاتی ہوگی ان کو باپ کا فراق ستاتا ہوگا ان کو بیوی بچوں کی یاد آتی ہوگی نکلو نکلو جہاں میں شہادت کے طلبگار بن کر مجاہد فی سبیر بن کر بیس ہزار قاتل اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں موت سامنے رقص کر رہی ہے جامع شہادت کا پیالہ ہاتھ میں ہے بیس منٹ کی گفتگو کمانڈر صاحب کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑوں گا یہ کہہ کر اس راہ کے مسافر بنے تھے کہ ہم دونوں منزل مقصود کو ساتھ پہنچیں گے جامع شہادت کا پیالہ بیک وقت پئیں گے قیامت کے دن میں تمہارا دامن پکڑوں گا کہ تم نے میرے ہاتھ سے پیالے کو چھین لیا ہے تو وہ کہتا ہے نانا گھبرانے کی بات نہیں ولا تخافو ولا تحزنو کوئی ڈر کی بات نہیں اے کمانڈر صاحب انشاءاللہ تم جو ہے ہمیں حوض کوثر پر انقریب ملاقات کر لو گے تم بھی تمہاری روح بھی سب پرندوں کے پگڑوں کے اندر جنت کے اندر سیر کرے گی ہم جنت میں حدیث میں آقا نے فرمایا کہ شہید جنت کے کنارے نہروں کے اندر مچھلیاں شکار کر کر کھائے گا ہم اور تم وہاں پر ایک ساتھ بیٹھ کر شکار کر لیں گے اللہ اس دلیل دنیا اس ملون دنیا اس جھگڑے کی دنیا اس گندی دنیا سے تمہیں بہت جلد اللہ تبارک تعالیٰ نجات دے لے گا یہ گفتگو اتنی اطمینان والی یہ گفتگو جب بیس ہزار انڈیا کے قاتل فوجی اس کو کریک ڈاؤن کر کر کریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے یہ کسی کشمیر سے پوچھو کتنے علاقے خالی کیے جاتے ہیں کیسے گھیرے میں لیے جاتا ہے پھر بھی ایک مجاہد اللہ کا نام لے کر اللہ کا راستے کے اندر کمانڈر کی ہدایت پر بیس ہزار فوجیوں کو کاٹ کر وہ نکل جاتا ہے اور ایک جو ہے مجاہد وہاں رہ کر تین دنوں تک کئی فوجیوں کو واسل جہنم کر کر کئی کافروں کو واسل جہنم کر کر آخر کار وہ جامع شہادت کا پیالہ پی لیتا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قدرت کے کرش میں واللہ میں دیکھ کر آیا ہو میں سن کر آیا ہوں میں ان مناظر کو ان کی قبروں سے خوشبو کو سون کر آیا ہوں نکالو نکالو اس چشمے کو نکالو اس پٹی کو نکالو جماعت والو تم بھی نکالو جامن والو تم بھی نکالو رشاد والو تم بھی نکالو والو تم بھی نکالو ہم نے دیکھا جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی شعیب اللہ صاحب کی خانخواہ میں جانے والا ہے وہ کہتا ہے کیا ابھی حضرت کی تقریر الہامی تھی افتخار صاحب کے ماننے والے ان کو چڑھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کیا مقام ہے کیا درجہ ہے کس نے خلوص سے بات کہی کس نے درد دل سے بات کہی کس نے نعرہ محبت میں لگایا کس نے نعرہ جلانے میں لگایا جب تک اسبیت کی پٹی نہیں نکالو گے یہ بات سمجھ میں نہیں آنے کی آج اگر حق و باطل کو پہچاننا ہے یا عصبیت کا چشمہ یا عصبیت کی پٹی نکال کر حضرت سمیہ کے طریقے پر چلنا ہوگا جیسے کہ میں نے کہا حضرت صحابہ کرام اگر نمونہ ہے نمازوں کے لیے اگر نمونہ ہے زکوٰۃ کے لیے اگر نمونہ ہے روزوں کے لیے ہماری نماز ان سے نہیں ملتی ہے وہ نماز نہیں ہماری مسواک ان سے نہیں ملتی ہے وہ مسواک نہیں ہمارا اماما ان کے امامے سے نہیں ملتا وہ اماما نہیں ہمارا لباس ان کے لباس سے نہیں ملتا وہ لباس نہیں تو پھر اگر ہمارا جذب جہاد ان کے جذب جہاد سے نہیں ملتا ہے تو یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے اگر ہمارا جذب شہادت ان کے جذب شہادت یہ خانہ کیوں خالی ہے اور یہ جو ہے فلندہ بلانس یہ نقطے آج تک کیوں خالی ہیں اس لیے خالی ہیں یہ انگریز کم وقت ہندوستان سے بھاگ تو گیا لیکن ہمیں علاقائی جھگڑوں کے اندر مسلکی اختلافات کے اندر ہمیں اپنے علاقائی مسلک اور مشرق کے پیالوں کے اندر ہمیں لگا کر چلا گیا کوئی جو ہے پیر کا پیالہ کوئی مجاور کا پیالہ کوئی امیر شریعت کا پیالہ کوئی امیر غریب کا پیالہ کوئی جمیت علماء کے صدر کا پیالہ کوئی اپنے استاد کا پیالہ ان پیالوں کے اندر جب تک حضرات صاحب کرام کی محبتوں کو نہیں ڈالو گے اور جب تک زمزم کو نہیں ڈالو گے گمبد خزرا کی عظمت کو نہیں ڈالو گے ان پیالوں کے اندر جب تک فلسطین کا لہو نہیں آئے گا ان پیالوں کے اندر جب تک افغانستان کے شہدا کا لہو نہیں آئے گا اور جب تک طالبان کی پکار نہیں آئے گی ملا عمر کی صدا نہیں آئے گی شیخ اسامہ کی شہادت کی آہیں نہیں آئیں گی اور جب تک جو ہے ان جو ہے غریبوں مسکینوں اور بیواؤں جو تڑپ رہے ہیں ان کافروں کی جیلوں کے اندر مسلمانوں ہماری ذمہ داری کیا تھی جب ہم قرآن کو تھامے ہوئے تھے جب ہم نبی کے پیالے کو تھامے ہوئے تھے صحابہ کرام کے نمونے کو تھامے تھے کسی باپ کی مجال تھی ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے کسی باپ کی مجال تھی ہمارے لباس کو اپنا سکے فلسطین کے اندر بیت المقدس کو جب فتح کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب گئے آج جن یہودیوں کے طور طریقوں پر آج یہ مسلمان مر رہے ہیں وہ اپنی شادی کی سالگرہ اینیورسری منا رہے ہیں اپنے بچوں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں اور جو اپنے پیر و مرشد کا برتھ ڈے منا رہے ہیں آج جو غیروں کے طور طریقے ٹائی لگائے ہوئے ہیں سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ہیں اپنے چہروں سے سوا لاکھ پیغمبروں کے نور کو نکال کر نہار پہ آج پیشاب کی نالی میں ڈالنے والے غور کرو اور سوچ سوچو کہ جب عمر فاروق جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے یہی بھی کتے تھے یہ عیسائی کتے تھے جنہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا آپ کا لباس اپنانا چاہتے ہیں آپ کی تہذیب آپ کا کلچر آپ کا امامہ آپ کی ٹوپی آپ کے جوتے ہم اپنانا چاہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم چلو تم جہنمی ہو ہم جنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کو الگ بنایا ہے جہنم کا الگ بنایا ہے کل وہ کوٹورا لے کر ہمارے سامنے تہذیب کی بھی مانگتے تھے آج کانوٹوں کو جانے والے کیا زہری مرتد نہیں ہو چکے ہیں آج دنیا کے پجاری آج ضرور کے غلام آج اولاد کے غلام آج زمین کے پجاری آج کاروبار کے پجاری پجاری آج کارخانے کے پجاری آج ان اختلافات کی وجہ سے کیا علماء کی عظمت مجرو نہیں ہوئی ہے ان اختلافات کی وجہ سے کیا اولیاء کا مقام نہیں گرا ہے کیا ان اختلافات کی وجہ سے علماء کی پگڑیوں کو نہیں اچھالا گیا ہے ان اختلافات کو چھوڑو یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ اختلافات یہ جھگڑے ختم ہونے والے نہیں ہیں لیکن میری جنت میرے ساتھ میری خبر میرے ساتھ میرا کفن میرے ساتھ میرا جنازہ میرے ساتھ حشر میں جب سوال ہوگا ان سوالوں کا جواب صرف میں دوں گا میری ماں کام نہیں آئے گی میرا باپ کام نہیں آئے گا میری اولاد کام نہیں آئے گی یوم یفر المرو منخی وہ امی ہی وا بھی وہ صاحبتی ہی وہ بلی میرا پیر میرا مرشد کام نہیں آئے گا ارے پیر و مرشد ماں باپ نبی کام کام نہیں آئیں گے پیغمبر کام نہیں آئیں گے خواجہ اجمیری کام نہیں آئیں گے توڑ دو ان پیالوں کو توڑ دو ان مکتب فکر کی پوجا کو توڑ دو ان بتوں کو توڑ دو آؤ وا تسیم و بحمل اللہ آؤ اس جہاد کی طرف آؤ بدر کی طرف آؤ عہد کی طرف آؤ طائف کی طرف آؤ شیبی طالف کی طرف آؤ ہجرت کے سبق کو یاد کرو آؤ صفا کے چبوترے پر بیٹھو آؤ دار رقم کے پر بیٹھو تو یہ جھگڑے خود بخود مٹ جائیں گے یہ اختلافات خود بخود مٹ جائیں گے جب ہم نبی کے سچے وارث تھے جب ہم نبی کے سچے شہدائی تھے ہمارے ہاتھوں میں اسبیت کے پیالے نہیں تھے مسلک کے پیالے نہیں تھے اور مشرب کے کٹورے نہیں تھے مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے کہا کہ آپ کو بقی کے اندر دفن کیا گیا تھا اور ہر چھ مہینے میں اس زمانے کے اندر ایک قبر کو دوبارہ کھودا جاتا تھا اہل عرب نے اور بقی کے ذمہ داروں نے پہلی مرتبہ قبر کو کھودا تو قبر کے اندر حضرت کی لاش مبارک صحیح سالم کہا کہ کوئی وجہ ہوگی دوسرے چھ مہینے گزرے گویا ایک سال ہوا ایک سال کے بعد حضرت بدر عالم رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کو کھودا گیا تو سمجھا گیا پھر دیکھا گیا آپ کی لاش مبارک صحیح سالم مسلمانوں طالب علموں مدرسوں سے تعلق رکھنے والوں نہ میرے شریعت کا باپ کام آئے گا نہ دارلوم دیوبند کا محدث کام آئے گا ہمیں سچ کام آئے گا ہمیں حق کام آئے گا ہمیں قرآن کام آئے گا ہمیں نبی کا اسوا کام آئے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جب ہم سچے تھے یہ زمین ہمارا اکرام کرتی تھی جب ہم نبی کے پیالے کو تھامے ہوئے تھے صحابہ کرام کے نسبے کو اپنائے ہوئے تھے یہ خبریں ہمارا اکرام اور احترام کرتی تھی تھی ایک سال گزرا قبر کو کھودا گیا پھر حضرت کی جو ہے لاش مبارک صحیح سالم پھر اس کے بعد چھ مہینے کے بعد دوبارہ نمبر آیا پھر کھودا گیا ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے حضرت مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ جو دیوبندی مکتبے فکر کے عالم عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد دیکھیے ان کی حالت کیا ہے فرماتے ہیں اس وقت بھی حضرت کی لاش مبارک صحیح سالم کفن یوں تازہ کہ گویا ابھی نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو جو ہے قبر کے اندر اتارا گیا ہو خوشبو مہک رہی تھی اور فضا معطر ہو رہی تھی اور چاروں ناچار مجبور اس خبر کو بند کر دیا گیا اہل عرب اور بقی کے ذمہ داروں نے فیصلہ کر لیا اس خبر کو اب دوبارہ قیامت تک نہیں کھودا جائے گا اس خبر کو الگ کر دیا گیا حضرت بدر عالم رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب جو ہے اس وقت آیات تھے آپ کے چاہنے والے مریدین اور اس وقت جو ہے اہل سنت وال جماعت کے مسلک پر چلنے والے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے فرمایا کیا بات ہے چھ مہینے میں نہیں اور سال میں نہیں ڈیڑھ سال میں نہیں لگ رہا ہے قیامت تک یہ خبر آپ کا اکرام کرے گی یہ خبر آپ کا احترام کرے گی ارے ہم جب جو ہے نبی کے عاشق تھے نبی کے بارش تھے ہم جب ہم نے اپنی منزل کو شہادت بنایا تھا اپنے راستے کو جہاد بنایا تھا یہ خبریں ہمارا اکرام کرتی تھی یہ خبریں ہمارا احترام کرتی تھی پوچھا گیا مولانا آفتاب عالم صاحب جو بدر عالم رحمت اللہ علیہ کے بڑے زادے تھے کیا عمل بتایا ہوگا کیا عمل بتایا ہوگا کیا یہ کہا تھا انہوں نے کہ انہوں نے مدرسے بنے کیا کہا تھا انہوں نے پیر و مرشد کی خدمت کی کیا انہوں نے یہ کہا کہ اپنے مفسر کی پیر و جو ہے کہ ان کی خدمت کی کیا انہوں نے مدرسے بنائے مساجد بنائے خانخواہ بنائے کنویں بنائے فرمایا حضرت کا خاص عمل کیا تھا تو مولانا آفتاب عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت کا خاص عمل یہ تھا کہ زندگی میں اگر کوئی حافظ قرآن نظر آتا تو اس کی طرف پیر کر کر نہ بیٹھا کرتے تھے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے مقام کو اتنا بلند کیا خاجاج میری رحمت اللہ علیہ نے کون سا تجدیدی کارنامہ انجام نہیں دیا کون انکار کرتا ہے آپ کی ولی ہونے کا آپ کے بزرگ ہونے کا آپ کے تخوے کا کون ممکن ہے کہ آپ نے ستر ہزار لوگوں کا تجدید ایمان نہیں کیا آپ نے ستر ہزار جو ہے سترہ لاکھ لوگوں کو آپ نے کلیمہ طیبہ نہیں پڑھایا کون سا کارنامہ انجام نہیں دیا آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید نے پوچھا حضرت کیا آپ کے ساتھ معاملہ کیا حاجات میری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے نہ میری نماز کو دیکھا نہ میرے روزے کو دیکھا نہ میری خانخواہ کو دیکھا نہ میری پیری مریدی کو دیکھا نہ میرے جو ہے مسلق و مشرف کو دیکھا اللہ نے ایک عمل سے میری نجات کا فیصلہ کر دیا پوچھا حضرت رحمت اللہ علیہ سے وہ کیا عمل تھا فرمانے لگے ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر میں مہمان بن کر گیا جب دیکھا تاخوں کے اندر ایک تاخ میں کلام پاک کا ایک سفا رکھا ہوا تھا میں نے سوچا کہ اس کے اندر کلام پاک کا سفا کھلا ہوا ہے اس کے اندر میں سو اور اس کے اندر میں پیر لمبا کروں یہ کلام پاک کے سفے کی بے حرمتی ہوگی تو چنانچہ آپ نے کہا چلو اس کو اٹھا کر کسی اور کمرے کے اندر رکھ دیا جائے کسی اور کمرے کے اندر یہ صفحے کو منتقل کر دیا جائے کہا کہ نہیں مجھے میرے سونے کے لیے میرے پیر لمبے کے کرنے کے لیے کلام پاک کو صفحے کو منتقل کیا جائے یہ کلام پاک کی بے ادبی ہے یہ کلام پاک کی گستاخی ہے یہ کہہ کر اپنی چادر سے اس کلام پاک کے صفحے کو آپ نے اسے جو ہے جو ہے اپنی چادر کے اندر عطر لگا کر خوشبو لگا کر لپیٹا اور اسے تاخ میں رکھا کہا کہ میں کمرہ بدل دیتا ہوں حضرت تاج آج میری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کو یہ میری ادا اتنی پسند آئی اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے میری جنت کے فیصلے پر بادی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے اکبر کے فتنے کا قلعہ قبا کیا جو آج کی طرح وحید الدین کی طرح سلح کل کا قائل تھا آج کا مولوی آج کا امیر آج کا غریب مسالک کے اعتبار سے سلح کل کا قائل تھا اور اکبر بادشاہ مذاہب کے اعتبار سے سلح کل کا قائل تھا وہ ایک مکس ری مکس وہ دین بنانا چاہتا تھا جس کے اندر عیسائی کلچر بھی ہو جس کے اندر یہودی کلچر بھی ہو جس کے اندر مشرکانہ رسوم بھی ہو اور جس کے اندر کچھ مذہب اسلام کی تعلیمات بھی ہو جس کے اندر بدھ مذہب اور سکے کچھ تعلیمات بھی ہو وہ رنگ مکس ایک جو ہے مذہب بنانا چاہتا تھا اور جو ہے جس کو اس نے دین الہی کا نام دے رکھا تھا یہی تو تھے الفسانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قلعہ کما کیا تھا اکبر کے جیتے جی اس کے دین کو زندہ درگور کیا تھا یہ ہمارے اکابر کی تاریخ رہی ہے یہ ہمارے اشراف کی تاریخ رہی ہے وافضل الجہاد من قال کلیمت حق تحقین سلطان جائر کے بہترین جہاد جابر کے سامنے اور باطل کے سامنے حق پہنا ہے یہ دیوبندیوں کا شیوا رہا ہے ہمارے اکابرین کا شیوا رہا ہے اور اس وقت ہمارے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ کارنامہ انجام دیا اگر خدا نہ کرے شاید آپ نہ ٹکرا تھے آپ اس سے برسرے پیکار نہ ہوتے نہ جانے آج ان مسجدوں کے اندر کیا کیا جاتا نہ جانے آج ہندوستان کے مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہوتا اللہ اس دین کا محافظ تھا مجھے دد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے اکبر کے دین الہی کو زندہ درگور کر دیا کیا حضرت کی وفات ہوئی حضرت نے جامع شہادت نوش کیا خواب کے اندر کسی نے پوچھا حضرت مجھے لگ رہا ہے کہ آپ قبر کی منزل میں کامیاب ہو گئے آپ کو جنت کا پروانہ ملا تو آپ نے دین الہی کو زندہ درگور کیا آپ نے اکبر کے مظالم کو برداشت کیا آپ نے اکبر بادشاہ کا جو ہے آپ جو ہے اس کا مقابلہ کیا لگ رہا ہے کہ اللہ نے اس کے بنیاد پر آپ کو نجات کا پروانہ دے دیا الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے نہ میری تہجد کو دیکھا نہ اللہ نے میرے تجدیدی کارنامہ کو دیکھا نہ اللہ نے اس دین الہی اس نئے ری مکس مذہب کو زندہ درگور کرنے کو دیکھا صرف ایک مرتبہ میں بیت الخلا گیا ہوا تھا لکھتے لکھتے حدیث دین کی بات لکھتے لکھتے اس وقت جو ہے قلم ہوتا تھا لکڑی کا اور روشنائی رکھی ہوتی تھی اس کو ڈبا کر لکھا جاتا تھا اس میں زیادہ آ گئی تھی میں نے اس کو لکھتے لکھتے اپنے ناخون پر اب اس کی ان کو اس قلم کی ان کو کم کیا تھا بھول کر بیت الخلا چلا گیا ارادہ ہو چکا تھا کہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں لیکن جب میں نقطے کو دیکھا میں نے کہا یہ معمولی روشنائی کا نقطہ نہیں ہے یہ معمولی انک کا نقطہ نہیں ہے یہ وہی انک ہے یہ وہی روشنائی ہے جس سے نبی کے حدیث کو لکھا جا رہا تھا یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے پہن لیے اور پھر واپس واپس آ گیا بیت الخلا سے ٹوائلٹ سے پھر میں نے صاف کیا میں نے اس کا اکرام کیا احترام کیا دوبارہ میں بیت الخلا کے اندر گیا تو پھر اس کے بعد میں فارغ ہو کر آیا قیامت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ مجھے ناما مال سیدھے ہاتھ میں گویا دیا جا رہا ہے مجھے اللہ نے دکھایا مجھے جنت کے درجات دیے جا رہے ہیں اور فرمایا کہ مجدد تیرے تجدیدی کارناموں پر نہیں بلکہ وہ نقطہ جو تو نے بیت الخلا میں دیکھ کر حدیث کا اکرام احترام کا لحاظ کر کر تو باہر آ گیا یہ عمل مجھے پسند ہو گیا یہ عمل مجھے پسند آ گیا حضرات آج کہاں ہے حدیث سے محبت آج کہاں ہے آج کہاں ہے وہ بات کہ بلو میں رہنے والی چونٹیاں کس کے حق میں دعائیں مخبرت کرتی ہیں کس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں کس کے لیے آسمان کے فرشتے پر پھیلاتے ہیں کون ہے جس کو جہاد کا راستہ بتایا گیا اس راستے کے اندر اگر وہ مر جائے تو اس کو شہید کہا گیا کیا آج اسبیت کا چشمہ پہننے والے آج پیر و مرشد کی پوجا کرنے والے آج استاد کا پیالہ پینے والے آج جمیت اور جماعتوں اور مسلک کا کٹورا پینے والے کون ہیں جن کو حدیث کے اندر کہا گیا کہ چونٹیاں ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں کون ہیں جس کے لیے آسمان کے فرشتے پر پھیلاتے ہیں کون ہیں جن کی مجلسوں پر آسمان کے حاملان عرض عرض کے اٹھانے والے فرشتے ناز کرتے ہیں ان کٹوروں کے رہتے ہوئے ان پیالوں کے رہتے ہوئے یہ تعصب کا چشمہ رہتے ہوئے یہ اسبیت کی پٹ رہتے ہوئے میرے اللہ کی قسم نہ میں دیوبند کی طرف داری کر رہا ہوں نہ رشاد کی طرف داری کر رہا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں اس کی کی جس صحابہ نے دعوت دی میں دعوت دے رہا ہوں کتاب الجہاد کی میں دعوت دے رہا ہوں کتاب المغازی کی میں دعوت دے رہا ہوں مظلوم کی آواز کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں شہدا کی خون کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں جامع شہادت کے پیالے کی طرف اور میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم سجدوں کی لذت اس وقت تک نہیں مل سکتی مدرسوں کی حلاوت مدرسوں کی فضیلت مدرسوں کے پڑھنے کی جو خوبیاں فضائل مناخب اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک کہ ہمارے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت بیدار نہ ہو ہمارے سجدے زندہ ہوں گے اسی جذبے کے ساتھ ہماری حج کے اندر زندگی آئے گی اسی جذبے کے ساتھ ہمارے زکات کے اندر روحانیت آئے گی اسی جذبے کے ساتھ یہ میرا میرے باپ کا ماحول نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا وہ ضرورت و سینامی ہی الجہاد کہ ان مسلمانوں کی کوہان جو ہے اور بلندی جو ہے وہ جذبہ جہاد ہے یہ آ جائے گا یہ فرقے یہ مکتب فکر یہ چھوٹے موٹے کٹورے یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے پھر بھی اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے ہم پتے نہیں اوڑھتے ہم کپڑا پہنتے ہیں ہمیں جو ہے گھاس رکھی جائے اور زعفران رکھی جائے تو ہم جو ہے گھاس نہیں کھاتے ہم جو ہے پیشاب نہیں پیتے ہم پانی اتنی تو عقل ہے اور یہ جو ہے انشاءاللہ تحفظ شریعت کانفرنس کی سیڑھیاں اگر آپ نے بیان نہیں بھی سنا ہے اور انٹرنیٹ کے اندر بھی یہ بیانات موجود ہیں اللہ کے لیے چشمہ نکال کر ہر باہر ایک لفظ ایک لفظ آپ سنیے گا آپ دیکھیے گا کیا یہ فارمولا اور یہ طریقہ یہ مسلک یہ مشرق چاہے وہ دیوبند کا ہو چاہے پلا فرقے کا ہو کیا اللہ کے پاس قابل قبول ہے میرے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں نبی کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کعبے کے خلاف حضر اسمت کے تقدس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں چشمہ نکال کر دیکھو سچائی خود بخود نظر آ جائے گی جامع شہادت کے متلاشی بن کر غازی مجاہد پھر سبیل اللہ بن کر آگ کے اندر بدر ہاتھ کے اندر بہت کالم اور جھنڈا لے کر تم دیکھو گے جب تک اس کنویں سے نہیں نکلو گے کنویں کے پانی کا رنگ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک گھر سے نہیں نکلو گے باہر کے تبصرے نہیں سنو گے اس وقت تک گھر کی حالت کا پتا نہیں لگے گا کنویں کا مینڈک اسی کو دنیا سمجھتا ہے اس کنویں کے مینڈک بننے سے بچو نکلو دیکھو عالم میں کیا ہو رہا ہے دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے دیکھو آج دنیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے ہمیں اس جو ہے ہاتھ سے اس جھنڈے کو نکال لیں اور ہمارے ہاتھ سے یہ پیالہ نکالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ وہ نیچے کا ہوٹ چاٹا کرتے تھے کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے کہ آپ جو ہے نیچے کا ہوٹ ہمیشہ چاٹا کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب جہاد کے میدان کے اندر گیا تو ہور میرے قریب آ گئے اور انہوں نے ہوروں میں سے ایک ہور نے اس کو اللہ تعالی کو کرنا تھا اللہ کو کرانا تھا اللہ کو مقام بتانا تھا حالانکہ ہماری کتاب ہمارا مذہب جو ہے غیب پر ہے خدا کو نہیں دیکھا غیب پر ایمان لے آئے جنت کو نہیں دیکھا غیبی طور پر ایمان لے کر آئے جہنم کو نہیں دیکھا غیبی طور پر ایمان لے کر آئے آخرت کو نہیں دیکھا غیبی طور پر ایمان کو لے کر آئے لیکن میرا اللہ میرا میرا اللہ کروڑوں ماؤں کے اندر مامتا ڈالنے والا رحم کرم کرنے والا وہ ارحم الراہمین ہے وہ اکرم الکرمین ہے وہ کبھی عذاب کی جھلکیاں بتا دیتا ہے کبھی وہ رحمت کے جھونکے وہ ہمیں دکھا دیتا ہے اس نے رحمت کا جھونکا دکھانا تھا اسے بتانا تھا مسلمانوں تم اپنی نمازوں میں جان پیدا کرنا ہو مدارس کے طالب علم تمہیں اگر کالا رسول کہتے ہیں تو جامع شہادت کی لذت کے ساتھ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے اس میں مزہ اور ہوگا و مباحثہ کرنے کے لیے جھگڑا کرنے کے لیے کہو گے وہ اور بات ہوگی یہ بتانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہور آئی اور آ کر ایک جو ہے وہاں پر اس نے جنت کے نہر کا پیالہ لے کر میرے ہونٹ کے قریب لائی تو دوسرے ہر نے کہہ دیا نانا شوہدا میں اس کا نام نہیں ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ پیا نہیں تھا میرے ہونٹ کے صرف ٹچ ہوا تھا اللہ کی قسم جب زبان اس پر لگاتا ہو تو مجھے جنت کے نہروں کا مزہ آتا ہے حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ شہید جب اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرتا ہے صرف اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ چوٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے اگرچہ کہ وہ بم لگا کر وہ فدائی حملہ کرتا ہے اگرچہ اس کے اوپر بارود کی برسات کر دی جاتی ہے یہ دنیا دیکھنے والی دیکھتی ہے لیکن آقا کا کہنا یہ ہے کہ چوٹی کی تکلیف سے زیادہ اسے تکلیف نہیں ہوتی مرنا ہے تو اگر کوئی اسے نہیں مائے گا تو وہ ہندو نرسوں کے سامنے کافر ڈاکٹروں کے سامنے پیشاب کی پوٹلی لگی ہوگی اور ہندو نرس سامنے ہوگی گلوکس چڑھ رہا ہوگا ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا وینٹیلیٹر لگا ہوا ہوگا گندے بسترے میں کافروں مشرقوں کے درمیان ہماری روح اللہ کے پاس جانے سے بہتر کیا ہماری روح حضرت حمزہ کو یاد کر کر جانا بہتر نہیں ہے اس کی طرف آؤ یہ جھگڑوں کا علاج ہے یہ اختلافات کا علاج ہے یہ فرقہ پرستی کا علاج ہے اس لیے ہم نے عنوان شروع کیا تھا حضرت صحابہ کا کہ حضرت صحابہ کرام جہاں اور چیزوں کے اندر نمونہ ہے ان کی شہادت بھی نمونہ ہے ان کا جذب جہاد بھی نمونہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے والے حضرت عمار حضرت یاسر رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ تبارک بھی اس امت کے لیے عجیب و غریب قانون اللہ نے دیا عجیب و غریب فطرت عجیب و غریب سنت اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ اگر چاہتا کسی مرد کو طاقتور کو اس اسلام کے لیے پہلا بناتا اس اسلام کے لیے فدا ہونے والا پہلا شہید بناتا ایک فدا پاجک ایک کمزور اور ایک ناتواں ایک بوڑھی اور ایک ضعیفہ عورت اور جو جو ہے اخل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے جسے آخا نے فرمایا کہ ہن نا کسات ساتھ ودی اس کو اللہ نے اس قافل شہادت کا امیر بنایا حضرت سمیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے جامع شہادت نوش کیا اور اللہ تعالیٰ کی کیا مصلیحت تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سمیا کے ہاتھ میں جامع شہادت کا علم دیا اور قیامت تک آنے والے افغانستان میں عراق میں فلسطین میں اور مصر میں جتنے شہید ہوں گے اللہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ایک شہادت کا سوا جو ہے لکھے گا اور آج ہمارا اوڑھنا ہمارا بچھونا ہماری سوچیں حضرات دنیا ہو چکی ہیں ہمیں ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے اپنا محور آخرت بنائے اپنا محور جامع شہادت بنائے اپنا راستہ جہاد کا راستہ بنائے تو پھر یہ تمام غم کافر ہو کافر ہو جائیں گے ہمیں کسی امیر غریب کا ڈر نہیں رہے گا اللہ انا اللہ لا علیہ ملا ہوں هم زنون اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور فرمایا ابو ذرقفاری رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر آج لوگوں نے دنیا کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لیا ہے آج لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں دنیا کے لیے نکلتے ہیں آج ہمارا پیر کے لیے مرشد کے لیے اپنے محتمین کے لیے اپنے سردار کے لیے اپنے بڑوں کے لیے اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے قرآن نے کہا قرآن نے کہا کہ اگر جو ہے تم حق کی گواہی دو حق کی گواہی دو سچائی کی گواہی دو اگر آرے تمہارے دل پر چلے اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو ذر آج ماحول الٹا ہو چکا ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو فرمایا آج رات میں جا کر اپنے اللہ کو منوا لوں گا اپنے اللہ نبی کو راضی کر لوں گا اللہ سے مغفرت کا پروانہ لوں گا رات میں رات کے سناٹے میں آج کے حساب سے رات کے دو بجے ڈھائی بجے ہوں گے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے سوچا آج میں رو کر آج میں اپنے آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہا کر میں اپنے اللہ سے مقبرت کا پروانہ لے لوں گا لیکن حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ریاض الجنہ میں قدم رکھا میں نے مسجد نبوی میں قدم رکھا میرے رونے سے پہلے کسی اور کی رونے کی آواز آ رہی تھی وہ چیخے مار مار کر داڑے مار مار کر وہ اپنے رب کو بنوا رہا تھا اپنے رب سے مغفرت کا پروانہ لینے کی کوشش کر رہا تھا مسجد تو بند تھی پہلے داخل ہونے والے ابو ذر غفاری تھے یہ پہلے رونے کی تمنا لے کر گئے لیکن اس سے پہلے رونے کی آواز وہ کون سی تھی وہ کون تھا جو اپنے رب کو منوانے کی کوشش کر رہا تھا اپنے ربی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا شہدائے صحابہ کے عنوان کے ساتھ حضرت سمیہ اور پھر اس کے بعد دوسرے صحابی کی جامع شہادت نوش کرنے کے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اللہ تو راضی ہو جا اللہ اسبیت کا چشمہ نکال دے اللہ یہ چھوٹے موٹے جو چھید والے کٹورے ہیں نکال کر ہمیں جامع شہادت کا کٹورا دے دے صحابہ کرام کے میں پر چلا دے بدر اور عہد کا علم دے دے مولا بچی کچی زندگی تیرے راستے میں جینے اور تیرے راستے میں مرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما آمین واخدان الحمد للہ رب العالمین